حمید توئل نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نظر کی بیٹی نے ایک لڑکی کے منہ پر تمانچہ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو چورانوے